بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو آٹھ برما بیتاب اللہ تعالیٰ برما کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت نصرت اور رحمت عطا فرمائے اور ملک اراکان و برما جو کہ ان کا اپنا ملک ہے وہاں ان کو قوت شوکت اور غلبہ عطا فرمائے آہ دور دور تک پھیلے ہجرت کے قافلے خالی خالی آنکھوں سے خلاؤں میں گورتے معصوم بچے اور سر جھکا کر آنسو چھپاتی خون جگر پیتی مسلمان مائیں بہنیں اور بیٹیاں یا اللہ رحم یا اللہ نصرت لگتا ہے برما کی ظالم بدھسٹ حکومت اب سرخ طوفانوں کا سامنا کرے گی یہ ملک اب امن کو ترسے گا اور اشین مراج جیسے درندے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ ہر دہشت گرد مسلمان ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر دہشت گرد مسلمان ہے یہ وہ جملہ ہے جو آج کل ساری دنیا میں بہت مشہور ہے یہودیوں اور سہیونیوں نے فلموں کے ذریعے اپنے نظریات لوگوں کے دلوں میں بٹھانا اپنا مشن بنا رکھا ہے اس لیے وہ اربوں ڈالر کا سرمایہ فلموں پر لگاتے ہیں اور دنیا کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں انہوں نے یہ جملہ بھی عام کیا ہے کہ دنیا کا ہر دہشت گرد مسلمان ہے گزشتہ سال جرمنی میں ہونے والی ایک کانفرنس میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی یہی جملہ دہرایا حالانکہ یہ جملہ سراسر جھوٹ اور شرارت ہے دنیا بھر میں غیر مسلم دہشت گردوں کی تعداد مسلمان مجاہدین سے کہیں زیادہ ہے مگر فرق یہ ہے کہ جو حملہ کوئی مسلمان کرے اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے اور جو حملہ کوئی غیر مسلم کرے اسے دہشت گردی نہیں کہا جاتا کوئی مسلمان اپنی گاڑی راہ چلتے لوگوں پر چڑھا دے تو یہ واقعہ دہشت گردی ہے لیکن اگر کوئی عیسائی اپنی گاڑی مسلمانوں پر چڑھا دے تو یہ دہشت گردی نہیں ہے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر چاقو سے حملہ کر دے تو یہ دہشت گردی ہے لیکن غیر مسلم اگر مسلمانوں پر بموں میزائلوں اور طیاروں سے حملہ کر دیں تو یہ دہشت گردی نہیں ہے اب برما کی صورتحال سامنے رکھیں بدھ مذہب کے پیروکار جتھے اور لشکر بنا کر مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی پوری پوری بستیاں جلا رہے ہیں مگر نہ ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور بدھ مذہب پر کوئی بات کی جا رہی ہے اور نہ ہی ان بدھ دہشت گردوں کے بدبودار لیڈر اشین ویرات کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اگر مسلمان اپنے ملک میں بسنے والی غیر مسلم اقلیت کے ساتھ یہ سلوک کرتے تو اب تک سلامتی کونسل کی قرارداد آ چکی ہوتی مسلمانوں کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی جاتی اور جلد ہی ان پر فضائی بمباری شروع ہو جاتی مگر بدھسٹ دہشت گرد آزاد ہیں بے فکر ہیں اور وہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں جب دنیا ایسی بے انصاف ہو جائے تو پھر شاید مسلمانوں کو واقعی دہشت گرد بن جانا چاہیے تاکہ دشمنوں کا یہ جملہ سچا ہو جائے کہ ہر دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے ورنہ آج تو یہ حالت ہے کہ ہر مظلوم مسلمان ہے ہر بے گھر مسلمان ہے اور ہر ستایا ہوا مسلمان ہے آہ برمی مسلمان کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا یا اللہ ہمیں توفیق اور قوت دے کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کر سکیں بن لادن نہیں بن چوہا برما میں مسلمانوں پر حملوں کی قیادت ایک بدھ راہب کر رہا ہے جس کا نام اشین ویرات ہے بدھ مذہب کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب امن کا درس دیتا ہے بدھ مذہب کے پیروکار کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتے انڈا نہیں کھاتے پرندوں کو قید نہیں کرتے اور مال خرچ کر کے پکڑی گئی مچھلیوں اور پرندوں کو آزاد کرواتے ہیں بہار سے تعلق رکھنے والے ہمارے قیدی ساتھی بتاتے تھے کہ گیا نامی علاقے میں بدھ مذہب کے پیروکار زیارتوں کے لیے آتے تو ہم شاپر میں پانی ڈال کر اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے وہ مچھلیوں کو قید دیکھ کر بے چین ہو جاتے اور اچھی خاصی رقم دے کر ہم سے شاپر خرید کر ان مچھلیوں کو دریا میں چھوڑ دیتے ایک طرف یہ باتیں ہیں تو دوسری طرف برما ہے جہاں کے بدھ پیروکار کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں اسی طرح سری لنکا کے بدھ راہب اور ان کے چیلے آئے دن مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں کیا ان کے نزدیک مسلمان کی قیمت شاپر کی مچھلیوں برابر بھی نہیں اصل بات یہ ہے کہ بدھ مذہب کے دو چہرے ہیں ایک چہرہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہے امن عدم تشدد ماحول پروری اور رحم دلی جبکہ دوسرا ان کا اصلی چہرہ ہے جو وہ مسلمانوں پر ظاہر کرتے ہیں قتل و غارت تشدد ظلم بربریت اور حیوانیت دراصل بدھ مذہب ساری دنیا پر قبضے کے خواب دیکھتا ہے اور اسے اپنے اس خواب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان نظر آتے ہیں چنانچہ مسلمانوں کے معاملے میں بدھسٹ اپنی اصلیت پر اتر آتے ہیں بدھ مذہب نہ تو کوئی روحانی پیغام ہے اور نہ اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا کوئی راستہ ہے چین کے لوگوں نے بدھ مذہب سے جان چھڑائی تو دنیاوی ترقی حاصل کر لی جبکہ بدھ مذہب کے پیروکار اب بھی تبت وغیرہ میں دہشت گردی کرتے رہتے ہیں اور ان کا دہشت گرد پیشوا دلائی لامہ بھارت میں پناہ گزین ہے یہ سب لوگ انسانیت کے دشمن اور زرد رنگ کا زہر ہیں ایک طرف وہ روحانیت کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرح آخرت کا انکار کرتے ہیں اور یوں انسان کو بس اپنے بدن اور اپنے مفادات کی فکر کا غلام بنا دیتے ہیں آج کی دنیا بدھ مذہب کے بارے میں بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ برمی مسلمانوں کی عظیمت اور قربانی قبول فرمائے کہ انہوں نے بدھوں کے اصلی چہرے کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اب جس کی مرضی دیکھے اور جس کی مرضی وہ اندھا رہے ہزاروں بدھوں کے مسلح جتھے قتل و غارت میں مصروف ہیں اور دنیا میں یہ جملہ گونج رہا ہے کہ ہر دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے بات اشین ویرات کی چل رہی تھی یہ بدھوں کا راہب اور مذہبی پیشوا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے اور قاتل دستوں کو ابھارتا ہے گزشتہ دنوں اس نے خود کو مسلمانوں کے خلاف برما کا بن لادن قرار دیا حالانکہ بن لادن اور اشین ویرات میں کوئی ایک بات اور صفت بھی مشترک نہیں ہے بن لادن ایک شیر تھا جو مظلوم افراد کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلا جبکہ اشین ویرات وہ کتا ہے جو اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھا بھونک رہا ہے اگر رات واقعی بن لادن ہے تو ذرا برما سے باہر کسی اسلامی ملک میں نکل کر دیکھے مسلمان اس کا کچومر نکال دیں گے بن لادن وہ با اخلاق بہادر جس نے اپنے ملک کی اقلیت پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کی اور دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کے مظلوموں کا ساتھ دیا جبکہ ویرات اپنے ملک کی ایک اقلیت پر حملے کر رہا ہے اور ظالمانہ طریقے سے ان کا خون بہا رہا ہے بن لادن وہ عالی ہمت انسان جس نے عالمی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جبکہ ویرات وہ گرا ہوا آدمی جو نہتے اور بے بچ انسانوں پر حملے کر رہا ہے اس لیے ویرات کو چاہیے کہ خود کو بن لادن کہنے کی بجائے بن چوہا کہا کرے مسلمانوں کی ذمہ داری برما کے مسلمان امت مسلمہ کا معزز حصہ ہیں اس لیے ہر مسلمان ان کے درد کو محسوس کر رہا ہے مختلف ممالک افراد اور تنظیموں کی طرف سے مدد اور تعاون کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں اور برما کے غیور مسلمانوں کی قربانی کی برکت سے امت مسلمہ میں بیداری بھی بڑھ رہی ہے یہاں بس ایک بات یاد رکھیں اور اسے اپنے مزاج کا حصہ بنائیں مسلمانوں پر جب بھی کوئی سانحہ حادثہ یا مظلومانہ واقعہ پیش آتا ہے تو کچھ لاڈلے مسلمان فوراً دوسروں سے یہ سوال شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یا آپ نے اس مسئلے پر کیا کیا یہ لاڈلے خود کو ہر عمل اور ہر ذمہ داری سے مستثنا سمجھتے ہیں اور دوسروں پر تنقید کرنا وہ اپنا حق واجب بنا لیتے ہیں ایسے افراد بہت بے عمل موزی اور فسادی ہوتے ہیں وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے مگر دوسروں کو تانے دے دے کر فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیں اور ہر معاملے میں یہ عادت بنا لیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اب برما کا معاملہ ہے ہم میں سے ہر شخص خود کو مسلمان سمجھ کر یہ سوچے کہ وہ اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے پھر دو رکعت نماز ادا کر کے دعا کرے کہ یا اللہ اس اہم معاملہ میں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر استخارہ اور مشورہ سے اس کام میں آگے بڑھتا چلا جائے اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں میں سوچوں کہ میں نے برما کے لیے کیا کرنا ہے آپ سوچیں کہ آپ نے برما کے لیے کیا کرنا ہے نہ مشہوری نہ پبلسٹی اور نہ ریاکاری بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلامی اخوت کے جذبے سے سرشار اور عزم و قربانی کے عزم سے لیس